عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو جس طرح کہ کل کے پچھلے آیات کلمہ میں ہم نے یہ تفصیل سے بات پڑھی کہ نیکی کرنے کے لیے صدقہ کرنے کے لیے خیرات کرنے کے لیے اگر کی نیکی کرتا ہے صدقہ کرتا ہے بلائی کرتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ تعالی ان کا جو سوال ہے وہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اور کبھی جو ہے نا وہ دس گنا اس کو اس کا سب فرما دیتے ہیں اور کبھی جو ہے نا سات سو گنا اور کبھی جو ہے نا سات سو گنا سے بھی بڑھ کر اس کا سوال عطا فرماتے ہیں تو ایسے ہی جو چیز بطور خیرات کے بطور صدقہ کے دی جا رہی ہو تو اس میں اس دینے والے کا نیت جو ہے نا صاف ہونی چاہیے نیت صاف ہوگا تو اس کے جو پر جو مرتب ہونے والا ثواب ہے تو اس میں بھی جو ہے نا اسی اخلاص اور نیت کے صفائی خالص نیت ہونے کے تناظر میں جو ہے نا وہ ثواب بھی اتنا ہی دیا جائے گا تو یہ جو بندہ ہے نہ یہ احسان جتلائے گا اور نہ تکلیف پہنچائے گا اور نہ اس کا مقصد غرض جو ہے نا ریاح نمود دکھلاوا بھی نہ ہو تو جب یہ سب چیزیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی نہ ہو یہ سب چیزیں یعنی ریا بھی نہ ہو احسان بھی نہ ہو اور تکلیف بھی نہ ہو تو ان کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کبھی دس گنا عطا فرما دیتا ہے اور کبھی جو ہے نا سات سو گنا اور کبھی سات سو گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی چند مثالیں بھی آئے میں ہم نے تفصیل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تو جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے تو جس طرح کے میں نے بتایا کہ پچھلی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے صدقہ کے قبولیت کے لیے اند اللہ مقبول ہونے کے لیے جو ہے نا اس طریقے کا احسان تکلیف اور ریا نمود نمائش سے پاک ہونا ضروری ہے خالی ہونا ضروری ہے تو ایسی ہی جو چیز دی جا رہی ہو بطور خیرات یا بھوری خیرات بلائی یا چاہیے احسان کے جو چیز دی جا رہی ہو تو اس چیز کا جو چیز دی جا رہی ہے اس چیز کا حلال ہونا پاکیزہ ہونا اور عمدہ ہونا یہ بھی جو ہے نا اس کا بھی یہ بھی ضروری ہے یہ بھی لازمی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پس منظر اور مدینہ کے بعض انصار تھے تو وہاں پہ ان کی اپنی ملکیت میں کشور کے بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے تو یہ لوگ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے باغ میں جب باغات کھجور کے باغات ہو تو اس میں کس قسم کھجور وغیرہ ہوا کرتا یعنی اعلیٰ قسم کے بھی متوسط قسم کے بھی اور درمیانہ ادنا قسم کے بھی تو یہ جب ان کا ارادہ ہوتا یا قص ہوتا کہ کوئی خیرات کرے صدقہ کرے تو اپنے باغ میں سے جو نکمی ردی یعنی معمولی قسم انا قسم کے جو کجور ہوا کرتے تھے ان کو اٹھا کے جو ہے نا لے آتے تھے اور مسجد میں لٹکا لیا کرتے تھے پھر ان سے بکیا جو صحابہ کرام تھے وہ ان کجوروں کو مجبور تھے ان کو کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو ان کجوروں کو جو ہے نا وہ کھایا کرتے تھے تو اس پر یہ ایسی کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دینا ہو نیکی کرنا ہو بلائی کرنی ہو خیرات کرنا ہو کرنا ہو تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے یہ نہ ہو کہ اپنے لیے تو اگر وہی چیز آپ کو دی جائے تو آپ اپنے لیے تو نہ پسند کرو لیکن اسی چیز کو آپ اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ خیرات کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو اگر کرنا ہی ہے نیکی کرنا ہی ہے اور آپ شہری افطلاحات بھی ہو طاقت بھی رکھتے ہو اور آپ بس میں بھی ہے تو پھر ردی چیز کی بجائے نکمی چیز کی بجائے معمولی چیز کی بجائے جو ہے نا اعلیٰ عمدہ چیز پاکیزہ حلال چیز دینی چاہیے کیونکہ عام طور پر بھی معاشرے میں بھی اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کی حیثیت دے کر چیز دی جاتی ہے اگر بہت ہی بڑا آدمی ہو تو اسی کے حیثیت کے مطابق اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے اور اگر معمولی قسم کا آدمی ہو اس کو پھر اسی کے حیثیت کے مطابق دی جاتی ہے اسی طرح درمیانہ قسم کے آدمی کو جو ہے نا درمیانہ قسم کی چیز دی جاتی ہے تو اللہ جو کہ ان چیزوں سے بے ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی احتاج ہے لیکن وہ غنی بھی ہے اور ان چیزوں سے وہ مستغنی بھی ہے لیکن جب آپ ان کو گویا کہ اللہ کو یہ چیزیں دے رہے ہو یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں پر ثواب کا متمنی ہو تو پھر جو سر سے اعلیٰ ہو عمدہ ہو پاکیزہ ہو اور سب سے بڑھ کر سر سے اہم کہ وہ چیز حلال ہو حلال کمائی کی ہو کہ پھر اگر آپ صدقہ کرو گے تو اس کا پھر ثواب بھی زیادہ ہوگا یعنی عمدہ چیز بھی ہو حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو صاف ستری بھی ہو نکمی یعنی چیز کمزور چیز معمولی چیز ادنا چیز نہ ہو تو پہلی طریقہ کلمہ کا تجمہ پڑتا ہے اور تجمہ پڑھنے کی بعد پھر روز کی جو تشریح تفصیل وغیرہ وہ پڑھیں گے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو من طیبات ما کسبتم جو کچھ تم نے کمایا ہو جو کچھ تم نے کمایا ہو ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے رستے میں خرچ کیا کرو انفقو شکمانا خرچ کیا کرو ولا کبھی الخبیثہ اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے یعنی چکونا ولا ممو خبیث سمین ہو اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے ولستم بیاخذیہ جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے نہ لو الا ان تغمضوا فیہ مگر تم اس سے آنکھیں Eh, تم اس سے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو وَاعْلَمُوا ان اللہ غَلِيٌ حمید اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بنیاد ہے کہ ار قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے اگلی ایتی کرمی کر لیتے ہو بھی نظر کر لیتے ہو الشیطان یلکم الفقر شیطان تمہیں مفلسی سے دراتا ہے وَيَعْمَرَكُمِ الْفَحْشَاءِ اور تمہیں بہائی کا حکم دیتا ہے واللہ یعیدکم مغفرہ اور اللہ تم سے اپنی مغفرت و فضلہ اور فضل کا وعدہ کرتا ہے واللہ واسع علیم اللہ بڑی وسعت والا ہر بات جاننے والا ہے تو پچھلی آیت کریمہ کا تو شان نزول ہو گیا اس کی تشریح بڑھیں گے یہ جو اگلی آیت کریمہ ہم نے پڑھ لی تو چلو اس جب پہنچ جائیں گے گے پھر پھر لیں زیادہ ہو جائے گا یا ایوہ الذین اے اے ایمان ایمان والو والو منا خرچ کرو اے ایمان والو تم خرچ کرو زکو طیبات جیاد یعنی ادا ادا کرو کرو زکو من طیبات جیاد ما کذبتن اپنی کمائی کے مال میں سے بہترین چیز جیاد مانا طیبات یعنی زکاة دو اپنی کمائی ما کذبتن اپنی کمائی کے مال سے من المال اپنی کمائی کے مال سے ایسی چیز یعنی ان میں سے جو بہترین چیز ہو اور عمدہ ہو ومن طیباتی ما اخرجناکم اور عمدہ چیز اس میں سے من الارض ما اخرجنا لکم من الارض جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے من الحبوب و دانوں اور پھلوں سے یعنی جو زمین سے اللہ یعنی کھیت کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بندوں کو دیتے ہیں اور دانوں کی صورت میں ہو یا مختلف قسم کے پھلوں کے یعنی جس طرح کے دال ہے لوبیا ہے یا دوسرے جو غلہ اور پھل وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے ولا ولا اور تم نیت نہ کرو اور تم نیت نہ کرو یعنی ارادہ نہ کرو یعنی تم ارادہ نہ کرو الخبیثہ خبیثہ منا خبیث چیز کی ردی منا نکمی ردی چیز معمولی چیز یعنی اس کی ارادہ نہ کرو نکمی ردی معمولی چیز کا ارادہ نہ کرو اگر اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو یعنی نکمی ردی چیز کی طرف ارادہ نہ کرو مین ابن المذکور یعنی مذکورہ میں سے تنفقونا فی الزکاة حال من ضمیر تیمہ مو تنفقون یعنی تنفقون تم خرچ کرنے لگو تم خرچ کرنے لگو فی زکات زکات میں یعنی اس ردی چیز کو اس معمولی چیز کو اس نکمی چیز کو تم خرچ کرنے لگو کہ یہ جو بتا میں جواب ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے ولستم باخذیہ ولستم باخذیہ حالانکہ خود تم کبھی بھی اس کو لینے کے لیے آمدہ نہ ہو یعنی اس ردی چیز کو اس معمولی چیز کو اس نکمی چیز کو تم خود اگر آپ کو چیز دی جائے تو تم اس چیز کو لینے کے لیے امدادہ نہ ہو ایل خبیثہ یعنی او ردی چیز معمولی چیز گندی چیز لو اعطیتموه فی حقوقکم اگر او تمہارے حقوق نے تمہیں دی دی جائے, دی جائے یعنی تمہارے حصے میں او کمی کمزور معمولی چیز دی دی جائے تو تم اس کو لینے پہ امادہ نہیں ہوں گے الا تغمزو فی مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو یا نرم نرمی کرو این نرمی اور چشم پوشی کرتے ہوئے اس کو لے جاؤ اللہ انتق میں تو بھی مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ بتساہولی بھی جی، تساہولی یعنی تصری طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وقت البصری اور نظر انداز کرتے ہوئے فکیف تؤدون منه حق اللہ تو پھر یہ جو معمولی چیز ہے نکمی چیز ہے ردی چیز ہے کہ تم خود اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو آمادہ نہیں ہو تو پھر اسی چیز کو اللہ تعالی کے یعنی اللہ تعالی کا حق استعمال کرنے میں اس کو کیسے استعمال کرتے ہو کس طرح اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہو فکر ہوتا ہے پھر کس طرح پھر تم کس طرح ہلاک کرتے ہو ان رضی معمولی حقیر چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا وعلمو اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے مستغنی ہے ان نفقاتکم تمہارے نفقات سے یعنی تم جو کچھ خرچ کرتے ہو حمیدن یعنی ہر حال میں ہو تعریف اللہ ہی کے لائق ہے محمودن علی کل حال یعنی اس کی تعریف کی جاتی ہے ہر حالت میں ہر حال میں شیطان شیخان الفقرہ جس طرح کی بتایا گیا کہ جو پچھلا کریمہ میں کا تذکرہ ہوا کہ اگر اللہ کے راہ میں کوئی چیز دینی ہو یا اپنے مالوں کا زکات دینا ہو تو جو عمدہ چیز ہو اعلیٰ چیز ہو بڑھیا چیز ہو اچھی چیز ہو تو اسی کو اللہ کے راہ میں دینا چاہیے تو ظاہر سی بات ہے جب آپ عمدہ چیز کو اعلیٰ چیز کو اللہ کوالٹی والے چیز کو اللہ کے راہ میں دو گے تو شیطان جو ہے نا آپ کو ورغلائے گا آپ کو جو ہے نا ڈرائے گا دمکائے گا دل میں یہ بات ڈرے گا کہ اگر آپ یہ اتنی اعلیٰ چیز کو بڑا چیز کو یا عمدہ چیز کو صاف ستھری حلال چیز کو اللہ کے دو گے تو اس سے تو پھر آپ کے جو دوسرے اخراجات ہیں وہ آپ کس طرح پورے کرو گے یا آپ فقیر ہو جاؤ گے آپ کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گا خلاصہ یہ کہ کس نہ قسم بہانوں سے ہیلوں سے جو ہے نا آدمی کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کو عمدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی فقر و فاقے سے غربت سے مسکنت سے شیطان ڈراتا ہے اور تمہیں بہائی بے شرمی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے اور جبکہ اگر تم شیطان کے بعد میں نہیں آؤ گے اور اس کے بعد میں نہیں آؤ گے تو اللہ تعالی تمہیں تمہارے ساتھ کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی اور بھی بہت سارے انعامات دیں گے یعنی ویسے اللہ کی راہ میں دیکھتے وقت جو ہے نا آدمی کی کیفیت جو ہے نا ڈمڈول ہوتی ہے یعنی شیطان اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پھر مجھے یہ مال میں کما سکوں گا یا دوبارہ میرے پاس اتنا مال آ سکے گا یا میرا نہ ہو کہ یہ رہ جائے تو مختلف قسم کے بہانے جو ہے نا شیطان دل میں ڈالتا ہے لیکن اگر کوئی بہائی کی جگہ ہو بے شرمی کی جگہ ہو فضول خرچی کی جگہ ہو اسراف کی جگہ ہو نام نمود کی جگہ ہو ریا کی جگہ ہو نمائش کی جگہ ہو تو وہاں پہ پھر شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ خرچ کرو یہاں پہ خرچ کرو یہاں پہ خرچ کرو تو فاشی اور یعنی اور نام نمود کی جگہ میں تو شیطان خود تلقین کرتا ہے کہ خرچ کرو بندہ خرچ بھی کرتا ہے اور اگر اللہ کا راہ میں دینا ہو تو وہاں پہ شیطان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان سے نہیں ڈرنا شیطان کے باتوں میں نہیں آنا بلکہ اگر آپ اس طرح کرو گے نہیں یعنی شیطان کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا فضل بھی ہوگا احسان بھی ہوگا اور مسورت بھی ہوگی اور اس پر فائدہ بھی مرتب ہوگا اس میں یہ بتایا گیا ہے شیطان علیکم الفقران شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یعنی محتاجی سے بھی یعنی اس فقر سے سے غربت سے تمہیں ڈراتا ہے ان تصدقتم تم اگر تم صدقہ کرو گے مال خیرات کرو گے تو خود محتاج بنو گے یعنی تمہارے پاس خود کچھ نہیں رہے گا لہذا خرچ کرنے سے احتراج کرنا ہے پرہیز کرنا ہے اور خرچ نہیں کرنا ہے خرچ کرنے سے بعد رہنا ہے وہ امر کو اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا بری باتوں کا دینے کا یعنی بالفاشائی وہاشاہ کا برائی کا بری باتوں کا حکم دیتا ہے البخل یعنی کنجوسی کا اور نہ دینے کا یہ تو شیطان کرتا ہے واللہ یعیدکم علی الانفاق مقتلۃ منه لغریبکم وفضلا رزقا خلقا منه واللہ یعیدکم اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے علی الانفاق یعنی انفاق پر یعنی اگر تم خرچ کرو گے مقتلۃ منه اپنی جانب سے تمہارے گناہ معاف کرنے کا لذنوبکم تمہارے گناہ اپنی طرف سے تمہارے گناہ معاف کرنے کا یعنی تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے وفضلا اور اور زیادہ عطا کرنے کا زیادہ دینے کا اپنا فضل کرنے کا رزقا خلقا خل یعنی ایسا رزق جو صرف جو صرف شدہ مال کے قائم مقام رزقا یعنی ایسا رزق کہ جو اس کا قائم مقام ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دیں گے اس میں برکت عطا فرمائیں گے تو بغیر برکت کے اگر کوئی چیز ہو تو جلد ختم ہو جاتی ہے اور اگر اس میں برکت ہو اگر چیز تھوڑی ہوگی لیکن برکت کی وجہ سے اس میں جو ہے نا بڑھوتری آئے گی اور زیادہ دیر تک برقرار رہے گی واللہ آن فضل ہو اور اللہ تعالیٰ کی فضلت فضل جو ہے نا یہ وسیع ہے وسیع یعنی وسعت والے ہے علیم اور بالمنفق اور خوب جاننے والے ہے منفق کو یعنی جو خرچ کرنے والا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو بھی خوب جانتے ہیں اگلی کریمہ کو ترجمہ پڑھیں گے یعطی الحکمہ حکمتم او جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وفر کنار میں بلائی مل گئی وما یذکر الا اول الالباب اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے آتے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکمت یہاں پہ بتایا گیا کہ حکمت کہ اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں تو اس حکمت سے مراد کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے اس کی کیا ہے تو حکمت سے مراد جو ہے نا یہاں پہ یہ ہے کہ صحیح بصیرت اور موقع محل کے مطابق قوت کی فیصلہ کا ہونا یعنی جس طرح موقع محل ہو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کے دولت سے اس کو سرفراز کیا ہو تو وہ کبھی بھی جو ہے نا ہر شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلے گا بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو شیطان کی کوشش صحیح ہوتی ہے کہ بندے کو حریص بنا لیتا ہے لالچی بنا لیتا ہے اور اس کو جو ہے نا ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات کرا دیتا ہے کہ کمانا کمانا کمانا نہیں یعنی صرف کمانا ہی کام ہے جبکہ جس جو اس کو حکمت دی گئی ہوتی ہے جو ہوشیار ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے کمن ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس بات کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ جتنا کماتا ہے اپنی ضروریاتی زندگی کے بعد بکیہ جو چیز بچ جاتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے یعنی خیرات کرتا ہے بلائی کرتا ہے احسان کرتا ہے غریبوں مسکنوں اور فقیروں کا مداوع کرتا ہے ان کا امداد کرتا ہے اپنے خاص جو ہے نا مال کو نہیں رکھتا تو اب آتے ہیں اس کی کی تشریح طرف یو اصل حکمت اللہ تعالی او جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے میں او جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے العلم النافع یعنی علمی نافع العمل جو عمل کی طرف جو عمل کی باعث ہو یعنی علم جس پر عمل ہو جس پر عمل کیا گیا ہو کیونکہ علم بغیر عمل و سکوی بھی فائدہ نہیں ہے علم وہی مقصود و مطلوب و مقبول ہے اند اللہ جو کہ اس پر عمل بھی کیا جائے یعنی معمول بہا ہو اس پر عمل کیا جائے عمل کیا گیا ہو میں یہ شاہ جس کچھ ہے وَمَيُّوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْقُوْزِ اَخَيْرًا كَثِرًا اور جس کو اور جس سے دنائی عطا ہو گئی اسے زیادہ مقدار میں بلائی مل گئی لمسيره الى السعادة الأبدية لمسيره الى السعادة الأبدية یعنی سعادت ابدی ہمیشہ نیک بختی کی طرف جانے کی وجہ سے ہمیشہ سعادت مندی نیک بختی اچھائی بلائی کی طرف اس کی طرف کی وجہ سے یعنی اس کا انجام جو ہے نا وہ دائمی سعادت ہوگا دائمی نکبختی ہوگی دائمی اچھائی اور بلائی ہوگی وما یذکرو وما یذکرو الا اولو الالباب اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہے فیہ اتغاب اتائی فی الاسر فی الزالی یہ ہے کہ میں تا ادغام ہے زال میں میں ہے ہے پھر اس سے یہ کروا پھر یہ بن گیا اسے اس کی جو ترفی تحقیق ہے یا اس کا جو اصل ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس اصل میں کیا تھا اور یہ جو موجودہ صورت ہے یہ موجودہ سیغا کیسے بن گیا اصل سیغا کیا تھا اور یہ موجودہ سیغا کیسے بن گیا اصحاب العقول یعنی عقل والے اصحاب عقل عقل کے خاون عقل والے ہوشیار سمجھدار لوگ یعنی جو عقل کے مالک ہے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ انشاء اللہ تھا آسان مظاہر تو آسان تھا اور بھی آسان ہوگا ہوگا سمجھ آ گیا تو کل اگر ان شاء اللہ زندگی باقی رہی تو مزید پڑھ لیں گے تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کل اور پرسو یعنی کل تو جمعرات ہے اور پرسو جمعہ ہے یہ دو دن تھا ہمارا سبق ہوا کرتا ہے تو ہمارے ہاں اجتماع ہے تو اگر وہاں جانا ہوا تو کل اور پرسو سبق نہیں ہوگا اگر جانا نہیں ہوا تو کل اگر پونے میں سبق شروع ہوتا ہے اگر پانچ منٹ تک جو ہے نا یعنی سات بج کر پچاس منٹ پر اگر یہ بند تھا تو آپ سمجھ لینا کہ سبق نہیں ہوگا تو پھر دو دن سبق نہیں ہوگا اجتماع پہ اگر جانا کنفرم ہوا اور اگر کنفرم نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر معمول کے مطابق ہمارا سبق ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ